ہم اس کتاب کو نازل کرتے رہیں گے سمجھ رہے ہو افا نادرے بو ایا بس پھیر لیں گے ہم تم سے از اس نصیحت نامے کو سفن پھیر لینا مفول مطلق ہے نا غیر گئی ایا بات پھیر لیں گے ہم تم سے مے کو سب پھیر لینا ان کن تم قوم مصرفین ان سے پہلے لا مقدر ہے محض اس وجہ سے ہو تم قوم مصرفین بے مانا مشرقینہ مصرفینہ بے مانہ مصرقینہ کرنے والے حد انسانیت سے نکلنے والے اب المسیر وکم کم من نبی ابل ہینا اب آ گیا تخویف دنیاوی بولو صحیح اللہ فرماتے ہیں تم جو قرآن کی تقریب کر رہے تو کیا میں قرآن کو نازل کرنا بند کر دوں گا نہیں نہیں میں اتارتا رہوں گا پہلے زمانے میں بھی پیغمبر آتے تھے پیغمبروں کی تقریب کرتے تھے لوگ لیکن ان کی تقریب کی وجہ سے پیغمبری کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ چلتا رہا اب بھی چلتا رہے گا یہ قرآن پاک کا نزول سمجھا نہیں رقم ارسل نیچے لکھا ہے تخویف سے دنیاوی یعنی تقریب سے سلسلہ بند نہ ہوا اور کتنی بھیجے ہم نے من نبی پیغمبر اولین پہلو کے اندر باوجود ان کی تقریب کے باوجود بما جاتی من نبی اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر ماضی ماضی والا میں کر رہا ہوں ماضی دوارا اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر تھے ساتھ اس کے مسخریاں کرتے تھے آہلک نہ برباد کر ڈالا ہم نے آہلکنا پہلے کو گا سمرے استحزا ہے مشکری کا نتیجہ کیا نکلا پس برباد کر ڈالا ہم نے کیوں برباد کر ڈالا خزائے استحزا و تقریب میں خزائے لکھا ہوا ہے سزائے استحزا و تقریب میں پس برباد کر ڈالا ہم نے اشدہ میں نہ ہوں اشدا سے پہلے موصوف قومن مقدر ہے کیا مقدر ہے قومن بس برباد کر ڈالا ہم نے من ہم قومن اشدا من ہوں ایسی ایسی قوموں کو جو زیادہ مضبوط ہیں بدنی طاقت میں من ان قریش مکہ سے بد شن کے زور کے اندر قوت کے اندر وہ مکہ سے زیادہ مضبوط سے ہم نے ان کو برباد کر دیا بس برباد کر دیا ہم نے سزائے استحزاب و تقریب میں اس قوم کو جو زیادہ مضبوط تھی میں نے ہمیں سارے قریش سے بدن کے اندر پکڑ کے اندر قوت کے اندر وہ مزہ مسل وہ اور چلی آئی ہے مثال پہلے لوگوں کو اور چلی آئی ہے متبادل وہ تقدیب کرتے رہے ہم ہلاک کرتے رہے پھر اور قوم آئی انہوں نے تقدیف کی ہم نے ہلاک کر دیا اور قوم آئی انہوں نے تقدیف کی ہم نے ہلاک کر دیا اس طرح یہ مثال چلی آئی ہے اور چلی آئی ہے مثال پہلے لوگوں کی کون سی مثال ہلاکت و <coughs> ہلاکت و غارت کی یہ لکھا ہوا مسل لکھ لو مسل لکھ لو ہلاکت و غارت کی چلی السماوات والارض میں نے عرض کیا کہ دو دلیلیں اعترافی آئیں گی کتنی دلیلیں پہلی یہ ہے ایک آخر میں آئے گی ونسالتا ہوں دلیل تو اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو البتہ ضرور کہیں گے کہ پیدا کیا ان کو اس ذات پاک نے جو غالب ہے سب سے اور علم والی ہے مسئلے ادارے مفصل مبین مشرف آ رہے ہو کہ مکے کا مشرق اپنا اور اپنے معبودوں کا خالق آسمان اور زمین کا خالق کس کو سمجھتا تھا کو سمجھتا تھا آپ دیکھو اعتراف کر رہے ہیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو البتہ ضرور کہیں گے کہ پیدا کیوں کو ذات پاک نے جو غالب ہے العلم و علم والا ہے اللہ جال اب حضرت تنویر دلیل آ گیا کیا ہے یہ تو یہاں تک انہوں نے تسلیم کر لیا آگے اللہ نے اپنی طرف سے بیان کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ حصہ بھی وہ تسلیم کرتے ہیں وہ ذات ہے پاک اللہ کی کیا لکھا ہے اول لکھا ہے ہاں اللہ بھی جال اچھا وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا بجال دوسری نعمت اور کیا واسطے تمہارے بیچ و زمین کے راستے الحم تحونا غرض از سبل لکھا ہے ہاں، تاکہ تم پہنچ جاؤ منزل مقصود تک تاکہ تم پہنچ جاؤ منزل مقصود تک حضرت اللہ پاک کی مہربانی یہ زمین بھی نعمت ہے پر یہ جو راستے بنے پڑے یہ اور نعمت ہے مفت سمجھا کہ راستوں پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے ورنہ بھول جائے ادھر تو ادھر چلا جائے ہاں تاکہ تم پہنچ جاؤ منزل مقصود تک بلدی تیسری نعمت اور وہ داس پاس جسے اتارا آسمان سے پانی کو بے قدر ضرورت بے زمانہ با قدر ضرورت انشر نہ زندہ کیا ہم نے بدلے بجہ اس پانی کے بلدکم میتن شہر مردے کو شہر غیر آباد اور مردے کو اس کے مناسب طریقہ ہے ہاں زندگی شہر شہر کے مناسب حال سے کگا لے گا تو خرجون پھر آ گیا جملہ موسم رہا میں بتایا تھا کہ اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے کہ جہاں بھی کا ذکر آتا ہے اس کا وقت کا کا ذکر ذکر اور موتا ضرور کرتے ہیں ساتھ اسی طرح نکالے جاؤ گے تم از قبور نکالے جاؤ گے تم از قبور قبروں سے نکالے جاؤ گے ابل کا اس سے علاوہ توحید سے یہ بھی سمجھ لو لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو لکھ لو کدار کا تو خرچ ان کو جی۔ بن جائے اس سے علاوہ توحید کے یہ بھی سمجھ لو اس سے علاوہ توحید کے یہ بھی سمجھ لو اس سے علاوہ توحید کے یہ بھی سمجھ لو کرنے والا کون ہے تو عبادت کے لائق بھی کون ہے اور یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جس طرح آج غیر آباد شہر کو اللہ آباد کر رہے ہیں تو کل کو مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہو ولبی خالہ کا نمبر چار ہے چوتھی نعمت اور وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمائے ہیں الزواج اللہ اقسام سارے کے سارے اقسام تمام اقسام سمجھ رہے ہو یہ پانی زمین چاند سورج ستارے درخت پہاڑ گائے بیل بھینس بکری سانپ بچھو سمجھ رہے ہو او جتنی اقسام ہیں مخلوقات کے اور ہر ہر قسم کے جتنی انواع ہیں یہ ساری اقسام بھی کس نے پیدا فرمائی ہے اللہ پاک اقسام سارے کے سارے حضرت الازواج کے اندر جمی مخلوقات مراد ہے کیا مراد ہے کیا تمام مخلوقات داخل ہے ساری مخلوقات مراد ہے اقسام سارے کے سارے جی و جال الحکم نمبر پانچ اور کیا واسطے تمہارے منلفل کے کشتیوں سے بل انعام اور جانوروں سے ما کر کروں وہ جس پر تم سوار ہو کیا وہ سوار ہو تم لے تب وہ الاد ہو رہی چار ذرا تاکہ مطمئن ہو کر بیٹھو تم اوپر پیٹھوں اس کے تاکہ مطمئن ہو کر بیٹھو تم اس کی پیٹھوں پر حضرت اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ بڑے نہوی ہو تم سمجھا سی کہ انعام تو جمع ہے اللہ ظہور ہی کہیں زمیر مفرد کیسے آ گیا سمجھا سی تو جواب یہ ہے کہ ماں ترکبون کا ماں ہے نا ماں کیا ہے جی یہ ماں لفظ مفرد ہے مانن جمع ہے لفظن کیا ہے موصولہ ہے نا تو لفظ کی رعایت کر کے ظہور ہی کا ہی ضمیر بھی چاہے مفرد ہے اور آگے ہے و تقول سبحان اللوی سخر النا ہاگا ہاگا کا اس مشارہ بھی مفرد لایا گیا ہے سمجھ رہے ہو اور مانے کی رعایت کر کے سمجھا مانے کی آگے جو کھڑا ہوا ہے وما کنا لہو مقرنین جہاں یہاں بھی لفظ کی رعایت کی گئی ہے کس کی رعایت کی گئی ہے تو سمجھ رہے ہو ہاں، لہو ہے نا ہو زمین بھی اس کی طرف جا رہا ہے نا اور ظہور کا کلمہ جو جمع لایا گیا ہے یہ ماں کے معنی کی رعایت کی گئی ماں کے معنی کی رعایت کر کے ظہور کا کلمہ جمع لایا گیا اور لفظ کی رعایت کر کے ظہور ہی کا ہی ضمیر مفرد لایا گیا اور ہاضہ مفرد لایا گیا ما پا لہو کا ہو ضمیر بھی مفرد لایا گیا کرو مانا تب تب ظہور ہی تاکہ مطمئن ہو کر بیٹھو تم تاکہ ہاں برابر ہو کر مانا مطمئن ہو کر بیٹھو تم اوپر پیٹھو ان جانوروں کے تم کرو تم کرو پر طریق فوج نمبر اول یعنی تلقین شکریہ قلبی ہے طریق فوج نمبر اول یعنی تلقین شکریہ سنو بات دل کے ساتھ شکریہ کرنا واجب ہے اگر نہیں کرے گا بندہ گنہ گار ہے اور زبان کے ساتھ شکریہ کرنا مستحب ہے سمجھ رہے ہو ہاں خیال کرو تم مت کرو اس کے بعد یاد کرو تم نیچے لکھا ہوگا دل سے یاد کرو تم دل سے نعمت رب کو اس نعمت اپنے پروردگار کی کو اپنے پروردگار کی اس نعمت کو یاد کرو کروئے تم آلے ہے جب کہ مطمئن ہو کر بیٹھو تم اس پر جب مطمئن ہو کر بیٹھو تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو بولو نمبر دوم تلقین شکریہ لسانی نہیں لکھا ہوا تلقین شکریہ لسانی لکھا ہوا ہے نمبر دوم بھی لکھا ہوا ہے بس اور کیا اور تلقین شکریہ لکھانی ہے زبان کے ساتھ بھی شکریہ کرو لیکن حضرت یہ ہے استحباب چل جائے اور زبان سے استحباب کہو اور کہو تم سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات پاک سخر لنا ہاضا وہ جو تابع کر دیا اس نے واسطے ہمارے ہاضا اس کو کس کو اس کو اس کو سے کیا مراد ہے ہاضا بے مانا مرکوب ہاضا اس مرکوب ہے اللہ بھی رقب نہ ہو تابع کر دیا اس کو کس کو جس چیز پر ہم بیٹھے ہیں سوار ہوئے ہیں جس چیز پر ہم سوار ہوئے اس کو ہمارے تابع کر دیا جس نے تابع کر دیا ہمارے ہاضا یہ چیز جس پر ہم سوار ہوئے بیٹھے ہیں بما کنا لہو مقرنین اور نہیں تھے ہم واسطے اس کے یعنی اس چیز کو مقرنین اپنے تابع کرنے والے ہماری طاقت نہیں تھی کہ اس چیز کو ہم اپنے تابع کر لیتے اللہ نے ہمارے اس کو تابع کر دیا ہے سمجھ رہے ہو اونٹ کتنی بڑا جانور ہے گھوڑا کتنی بڑا جانور ہے گدا کتنی بڑا جانور ہے ہاتھی پر انسان سوار ہوتا ہے اللہ نے ان کو تابع کر دیا نا بندے سے یہ جہاز اڑا رہا ہے بندہ یہ اللہ نے تابع کر دیا ان چیزوں کو ہاں نہیں تھے ہم اس چیز کو مقرنینا اپنے تابع کرنے والے اپنے بس میں لے آنے والے مقرنین کا معنی شاہ ولی اللہ رحم اللہ کا ہوا ہے تابع کنندگان شرکا ہے تابے سنی ہم اس کو اپنے تابع کرنے والے نہیں تھے اللہ نے مہربانی فرمائی اسے اپنے ہمارے تابع کر دیا بات سمجھیے درست باب علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ مشترک ہے کشتی پر بندہ سوار ہو گئے یا کسی گاڑی پر سوار ہو گئے یا کسی جانور پر سوار ہو گئے یہ پڑھے سمجھ رہے ہو لیکن محققین علماء اس طرف ہے کہ یہ دعا ہے جانوروں کے لیے یعنی کسی جانور پر جب آدمی بیٹھے تو یہ دعا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا راجعون اور جب کشتی پر سوار ہوئے یا موٹر کار پر ریل گاڑی پر ان چیزوں پر جو جماد ہے ان پر سوار ہو گئے وہ دوسری دعا علیہ السلام علطر بسم اللہ و مرتاحا ان ربی وہی پڑھے سمجھا گئی اور نہیں تو ہم اس کو اپنے تابع سننے والے انا الا رب عالم انمال نمبر فوم تلقین فکر آخرت نمبر لکھا نہیں لکھا اور بے شک ہم طرف اپنے پروردگار کے لا منقلب ہونا البتہ واپس جانے والے ہیں البتہ پھرنے والے ہیں میری طرف دیکھو آج ہم اس جانور پر سوار ہو کر ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو رہے ہیں ایک مکان سے ایک موزے سے دوسرے موزے کی طرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہو کر اپنے رب کے پاس جائیں ہو یہ ذہن میں رہے رب گا اور بے شک ہم طرف اپنے پروردگار کے البتہ پھرنے والے ہیں جس طرح آج ہم پھر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس جہان سے دوسرے جہان جانا ہے بس بات ختم ہو گئی من اب حضرت شروع ہو رہی ہے میں طرف دیکھو میں کچھ بات سمجھا دوں میں ترجمہ جمع کرتے ہیں انشاءاللہ مسئلہ الہ میں وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہو کہ مشرقین مکہ ملیکا کے متعلق عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں کیا تلقل غرانی العلا ان شفاعت ہن لا ترتجا وہ کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ پھر ان کی مائیں کون ہیں تو انہوں نے کہا بنا تو سروات الجن سردار سردار جو جنات ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ خدا کی بیویاں ہیں وہ خدا کی کیا ہیں اور جنوں کی اپنا فرشتوں کی مائیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات خدا کے سسرال ہیں کیا ہے جنات کیا ہیں بجا شور کا الجنا خارا کو لہ بنی و بناتے بغیر علم سبحان ہوں بس ایسے ہیں اور جب خالہ کام خالہ کام بھی ساتھ ہے نا جالو للہ کال جہ کا خالہ کو لہو بنی طرح تو جنات کو خدا کا سسرال سمجھتے تھے اور ملائکہ کو خدا کی بنا سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے اچھا اور یہ عقیدہ جناب ان کا تمہیدی عقیدہ تھا کیا تھا مقصود نہیں ہے مقصود آگے ہے مقصود یہ ہے کہ جس طرح کوئی بیٹی اپنے باپ کے گھر جاتی ہے اپنا کام لے کر کہ ابا میرا یہ کام کر دے تو باپ اپنی بیٹی کو کبھی خالی واپس نہیں کرتا اس کا کام ہر حال میں کرتا ہے تو ہم جب ان ملائکہ کو اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں ملائکہ چونکہ خدا کی بیٹیاں ہیں وہ اللہ کو ہماری درخواستیں پیش کرتی ہے تو اللہ ان کو خالی واپس نہیں کرتا اللہ ان کی سفارش ضرور قبول کرتا ہے اس طرح یہ اللہ پاک سے زوری زور منوا لیتے ہیں بات سمجھ رہی ہے اب اس عقیدے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے چار مفاسد کا رد فرمایا ہے کتنی چار مقاصد کا رد فرمایا ہے پہلا مقصدہ جز عزت کیا اوپر دیکھو اوپر سمجھ لو پھر اندر پڑھیں گے ان شاء اللہ کرا پہلا فساد کیا ہے انہوں نے اللہ کی جزیں بنا لی ہیں کیا بنا لی ہیں کیونکہ بیٹی اپنے باپ کا کیا ہوتی ہے جد ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما فاطمہ تو بد منی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے اس لیے بیٹی کو کہتے ہیں جگر گوشا کیا کہتے ہیں ہاں، جگر گوشے کا مانا تم نے یاد کیا ہوا ہے جیسے سنو بات جنہوں نے اللہ کے لیے کیا بنایا ہوا ہے کیا بنایا ہے جز بنایا ہے کیا بنایا ہے چونکہ بیٹی اپنے باپ سے کیا ہوتی ہے جد ہوا کرتی ہے بدن کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے تو انہوں نے اللہ کی جزیں بنائی ہوئی ہیں عیسائی کہتے تھے کہ اللہ کی جزے ہیں کیا ہے اللہ کی تین جزے ہیں ایک اللہ ایک علیہ السلام اور ایک جبری علیہ السلام ایک کون دوسرا کون ایک اللہ ایک علیہ السلام اور ایک بی بی مریم اللہ نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ وہ لوگ پکے کافر ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے وہ لوگ پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں خدا کے تین حصے ہیں جو کہتے ہیں خدا کے کچھ سمجھ آیا ہے جب خدا کے تین حصے بنانے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا کیا فرمایا کافر فرمایا آج کا غالی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم نور ہے یعنی خدا نے اپنی ذاتی نور کا ایک ٹکڑا اپنے آپ سے جدا کیا ہے خدا نے اپنے ذاتی نور کا خدا کی ذات جو مجسمہ نور ہے نا خدا نے اپنی ذات کے نور میں سے ایک ٹکڑا اور ایک کتاب نور کا جدا کیا ہے وہ حضرت محمد علیہ اخصلاط السلام ہے تو یہ کفر ہے یا نہیں ہے اگر عیسائی کہیں کہ خدا کے جو ہیں تو اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ کیا ہیں کافر ہیں تو اگر کوئی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ خدا کی ذات کے نور کا ایک قطع ہے اور ایک ٹکڑا ہے جدا کیا ہوا تو قرآن کی روشنی میں وہ بھی کیا بنے گا کافر بنے گا بات سمجھ آئیے نا پھر اس لیے اللہ نے فرمایا کل ہو اللہ ہو احد ان شاء اللہ آگے پڑھیں گے آئے گا احد اس کو کہتے ہیں جس کے ٹکڑے نہیں ہیں جس کے جس کے ٹکڑے نہیں ہیں جس کے قطعے نہیں ہیں جس کے اجزاء نہیں ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عہد کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں احد ہوں میرا کوئی جز نہیں ہے مشرق کہتے ہیں کہ خدا کا جز ہے یعنی خدا کی بیٹیاں ہیں سمجھ رہے ہو فرشتے خدا کا کیا ہے جز ہے پہلا فساد ان کے اندر یہ تھا کہ وہ جزئیت کے قائل تھے اللہ نے فرمایا میرا کوئی جز نمبر دوم نمبر دوم وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں بنتیت الگ ہے بنتیت انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ ظالم اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے ان کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم بیما غرا رحمان ماسلن ہوا یا توارا منل قوم یا توارا آگے ہاں؟ اچھا سارے بولنے لگ جاتے ہیں نا سمجھا تو پھر وہ سمجھ ہی کچھ نہیں آتا سنو بات اللہ فرماتے ہیں میرے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے پیدا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں زمین میں دبا دیتے ہیں اور میرے لیے کیا بنا رہے ہیں بیٹیاں بنا رہے ہیں یہ دوسرا فساد بنتیت والا تیسرا فساد تیسرا فساد انوسیت والا کون سا انوسیت کیا مانا یعنی ملائکہ کو انہوں نے مونس بنا دیا ملائکہ کو کیا بنا دیا حالانکہ ملائکہ نہ نامس نہ منقر انہوں نے ملائکہ کو کیا بنا دیا منت بنا دیا بنسیت الگ ہے انوسیت خیال کرنا دوسرا فساد ہے بنسیت کہ خدا کی بیٹیاں بنا دی تیسرا فساد ہے انوسیت کہ ملائکہ جو نہ مونس ہے نہ ان کو کہہ دیا کہ یہ کیا ہے مونس ہے چوتھا فساد معبودیت کیا کہ غیر اللہ کو کیا بنا دیا غیر اللہ کو کیا بنا دیا کتنی فساد ہو گئے جزئیت بنتیت انوسیت معبودیت حاشیوں پر اب تمہارے پاس لکھے ہوئے ہیں مفاسد اربا لکھے ہیں نمبر اول جزئیت نمبر دو بنتیت نمبر تین انوسیت نمبر چار سمجھ رہے ہو اب پڑھو قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم بجالو لہو میں نے ہی گجر بر فساد اول غجر بر اب فساد اول آپ کے ذہن میں ہے نا جی ساتھ لکھا ہے جزئیت والا فساد اور کر رکھا کر دیا انہوں نے واسطے اس اللہ پاک سے میں نے عباد ہی اس کے بندوں سے تو ظالم دیکھو میرے بندوں کو میرا جز بنا رہے ہیں آخر میرا جز ہوتا تو میرے برابر ہوتا ہے میرے بندے اور ان کو میرا جز بنا رہے ہیں اور بنا ڈالا انہوں نے واسطے اس اللہ پاک سے اس کے بندوں سے جز ان جز اجزا بنا ڈالے جز بنا ڈالے انہوں نے اور سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں ماکبل میں سمجھ آ چکا تمہیں تم نے پڑھ لیا کیا پڑھ لیا ہے تم نے اللہ بھی جال و جال فیا سب اللہ الحکم وام بے شرنا به میں ميتا زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ زمین میں راستے بنانے والا اللہ آسمان سے پانی اتار کر شہروں کو آباد کرنے والا تمام اقسام اور اصناف اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا کشتیوں کو اور جانوروں کو پیدا کرنے والا ہر ایک کام میں کر رہا ہوں یہ کہتے نہیں خدا کا جز ہے خدا کا کیا ہے جز ہے ہاں اور کر دیا انہوں نے واقعی اللہ باب کے اس کے بندوں سے جز ان جز اے والا دن بلد یعنی ان شاء اللہ تعالیٰ سے آئے گا میں تو نہ سمجھا رہا ہوں بات وقال ہو والا دا دو مسئلے ہیں الگ الگ ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ملائکہ کیا ہے اللہ نے ان کو جنا ہے اللہ کی بیویاں بھی ہیں اور جنات کی بیٹیاں اور اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں کون ملائکہ اللہ کی شادی ہوئی ہے اللہ نے باقاعدہ ان کو جنا ہے سمجھ رہے ہو دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح سنو بات جس طرح کے ایک آدمی لا ولد ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوتا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں موتابنہ کیا کہتے ہیں ہاں ایک ہے ابن اور ایک ہے ابن منا حقیقی بیٹا موتا بننا منا ابن نہیں لیکن اس کو ابن بنا لیا گیا ابن وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے بعد اپنی مخلوق کو اپنا غلط بنا لیا ہے بعد مخلوق کو ولد سمجھو سمجھو بات اپنی بعد مخلوق کو سیارہ بعض مخلوقات ہی ولد اللہ نے اپنی بعد مخلوق کو اپنا ولد بنا لیا ہے کیا مطلب جس طرح کے بیٹا اپنے باپ کی جائیداد اور اپنے باپ کی ملکیت کا مالک اور مختار کل ہوا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے سو کرتا ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا یہ اولیاء کرام یہ بزرگان دین یہ پیر پیغمبر یہ اللہ کے لیے بمنزل غلط کے ہیں کہ اللہ کی مملکت میں یہ مختار ہے جس طرح چاہتے ہیں سو کرتے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے کتنے عقیدے تھے ایک عقیدہ حقیقی جزیت کا تھا کہ ملکہ خدا کی بیٹیاں ہیں جنات کی بیٹیاں خدا کی بیویاں ہیں اور ملکہ خدا کی اللہ نے ان کو جنا ہے یہ حقیقی جز ہیں اللہ پاک کی اور دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے انبیاء اولیاء ملائکہ ان کو اللہ نے اپنا ولد بنا لیا ہے تو جس طرح دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا جاتا ہے اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے مانا اللہ نے ان کو مختار بنا لیا ہے کیا بنا لیا ہے کچھ سمجھ آیا ہے یہاں بھی میں نے کیا عرض کیا کہ جز ان جو ہے یہ عقیدہ تمہیدی تھا اصل عقیدہ کیا تھا کہ یہ مرے کا مختار ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں تو اللہ کو کہہ کر یہ ہمارے کام کرا دیتے ہیں اس لیے جز ان کے نیچے لکھا ہے یعنی نائب متصرف الامور نہیں لکھا ہوا یہ لفظ لکھ لو نائب متصرف الامور یعنی نائب امور یعنی نائب متفر امور یعنی کرو اب مانا اور کیا انہوں نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے بندوں سے جز ان ان انسان بے شک ایسا انسان ہر انسان پر ایسا لکھا ہے بے شک ایسا انسان لکفور البتہ بڑا ناشاکر ہے مبین صاف مبین کا مانا البتہ بڑا ناشاکر ہے صاف امت صاف اما یخلو کو کو بر فساد دوم زجر بر اور دوسرا فساد کیا تھا بنتیت والا کون تھا بنتیت والا بنتیت والا فساد کو رفا کر رہے ہیں امت خزا آیا بنا لیا اس نے بزان شما کیا لکھا ہے ہاں چونکہ حقیقت تو نہیں بنایا نا تم جو کہتے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں آیا بنا لیا اس نے کچھ اس سے جو اس نے پیدا کیا ہے بیٹیاں اپنی مخلوق کو اس نے بیٹیاں بنا لی اور چن لیا تمہیں ساتھ بیٹوں کے اچھا تمہیں بیٹے دے دیے اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لیں یہ عجیب بات ہے تم تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو آیا بنا لیا اس نے کچھ اس مخلوق سے جو اس نے پیدا کیا ہے بیٹیاں اور چن لیا تمہیں بنی نا سات بیٹوں کے بےضا بشیرا رد الزامی کیا لکھا ہے دو رد ہیں ایک الزامی ایک تحقیقی الزامی رد یہ ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے میرے لیے کیوں بناتے ہو اور جب کہ خبر دیا جاتا ہے بشیرا کا معنی حالانکہ تم بیٹیوں کو اتنا برا سمجھتے ہو حالانکہ تم بیٹیوں کو اتنا برا سمجھتے ہو اور جب خبر دیا جاتا ایک ان کا ساتھ اس چیز کے جو کرتا ہے واسطے رحمان کے مثلا صفت مثلا کا من صفت اور حال ساتھ اس چیز کے یعنی بیٹی ساتھ اس چیز کے یعنی بیٹی ساتھ اس چیز کے جو کرتا ہے وہ واسطے رحمان کے مثلا صفت اور حال وج ہو سارا دن رہتا ہے منہ اس کا مسبدن سیاہ کیا رہتا ہے منہ اس کا رہتا ہے سیاہ وہ قدیم اور وہ غم سے بھرا کیا لکھا ہے میری طرف دیکھو اوپر دیکھو سمجھ لو بات پر اندر مانا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو میدان دیے ہیں کتنی دو تلواریں دی ہیں کتنی تلواریں جو انسان چلاتا ہے اپنے دشمن کا ایک تلوار زبان والی ایک تلوار دوسری تلوار اپنا میدان والی ایک تلوار دوسری تلوار میدان والی جو مارتا ہے قتل کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں عورت جو ہے سمجھو بات عورت جو ہے ساری زندگی اس کی ناد نخرے اور زیور بن ٹھنڈ کے اندر گزرتی ہے ایسا نہیں اللہ پاک نے ہر مخلوق کا ایک مقصد رکھا ہے عورت کا یہ مقصد ہے کہ وہ خامد کے لیے سنگار کرے عورت کو فکر ہوتی ہے کپڑے کا جوڑا بنانا ہے ہر شادی پہ نیا جوڑا پہننا ہے زیور بنانا ہے فلانا کام کرنا ہے فلانا کام کرنا ہے جی تو عورت پیدا ہوتی ہے پہلے دن سے زیور اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے جی او مرتے دم تک زیورات کے فکر کے اندر زیور پہننا سنگار کرنا یہی ہے نا جی تو سنو بات قانون ہے کہ میدان کے اندر جا کر لڑتا وہ ہے جو روکھا سوکھا کھائے خشک کھائے خشک پہنے ایسا ہے نہیں اب دیکھو مرد جو نازنین ہوتے ہیں جو ہر وقت حسل اور کپڑے اور خوشبو میں ہوتے ہیں وہ کبھی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے اللہ کہ اللہ انہیں لے جائے جہاد میں وہ شریک ہوتا ہے جو مشقت برداشت کرتا ہے ایسا ہے نہیں اللہ فرماتے ہیں جہاد جو میدان والا سیف ہے سیف میدانی ہے عورت وہاں بھی کام نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں کام ان لوگوں کا ہے جو روکھا کھائیں روکھا پہنے سمجھا سی اور مشقت برداشت کرے عورت تو ہر وقت زیورات کے اندر اور بن ٹھنڈ کے اندر رہتی ہے خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو سیف میدانی نہیں عطا فرمائی سمجھ رہے ہو نمبر دو عورت اگر باس و مباحثہ کرے گی تو جو مقصودی بات ہوگی اس کا ذکر نہیں ہوگا ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جائیں گی فلانی بات فلانی بات فلانی بات مقصودی بات رہ جائے گی تو خلاصہ یہ کہ اس کے لیے سیف لسانی بھی نہیں ہے نہ سیف میدانی نہ سیف لسانی سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں اچھا تم نے بڑا اچھا کام کیا میری بیٹی اس کو بنایا جو کسی کام کے نہیں آئے سمجھا میری تم نے بیٹی بنایا حالانکہ بیٹیاں تو نہ سیف میدانی اور نہ سیف لسانی کی ہوتی ہے اچھا کیا تم نے میرے لیے بڑی اچھی چیز پسند کی ہے کچھ سمجھ آیا ہے یہ بات حقیقی ہے کہ تم نے جو میرے لیے چیز پسند کی ہے بڑی اچھی چیز پسند کی ہے تم نے جس کے لیے نہ صرف میدانی ہے نہ صرف لسانی ہے عوام جو نشہ لکھا ہے رد حقیقی کیا لکھا ہے اور ساتھ لکھا ہوگا نفی سیف میدانی نفی سیف میدانی آیا وہ انسان عورت بھی تو انسان ہے نا جی آیا وہ انسان جو پرورش کیا جاتا ہے بیچ زیورات کے رات جب اس کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے ایک بار یعنی وہ میدان کی نہیں ہے وہ فلخام غیر و مبین نفی خیف یہ رد دوم ہے اور یہ نفی خیف لسانی ہے اور وہ بیچ بحث و مباحثہ کے کسان کا مانا بات ہوگا کے غیر و مبین نہیں ہے صاف گو نہیں ہے صاف گو صاف گو بھی نہیں ہے غیر و مبین نہیں ہے صاف گو یہ قوت فکریہ کا ہے قوت فکریہ ضعیف ہوتی ہے ادھر ادھر کی بات بندہ کرتا ہے اور اثر بات رہ جاتی ہے سمجھ رہے ہو یہ ہو گیا حضرت پہلا فساد دوسرا فساد جو تھا کون تھا بنتیت والا کون سا اس کی تردید ہو گئی اب وجال الملائکہ سے تیسرا فساد جو تھا کون سا انوسیت والا اس پر زجر آ رہی ہے چاہ رہی ہے اس پر زجر آ رہی ہے <clears throat> میری طرف دیکھو عجیب بات اللہ نے اللہ ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ملئے کا ہیں ہے کیا ہیں ان کے پاس دلیل عقلی بھی نہیں ہے کوئی عقلی دلیل پیش کرے کہ ملکہ مونس سکیں کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل نقلی ہے نبی نے فرمایا ہو کسی پیغمبر نے فرمایا ہو کہ ملکہ مونس ہیں یا تورات میں انجیل میں زبور میں کسی کتاب میں آیا ہو کہ ملکا چاہیں ان کے پاس نہ تو دلیلیں اور نہ اب رہ گیا ہے ایک مشاہدہ کیا کہ آیا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ملیکا کو فروج لگی ہوئی ہے اور وہ مونت ہیں سمجھ رہے ہو اللہ پاک نے صرف مشاہدہ کی یہاں تردید کی ہے نا میں بات سمجھا رہا ہوں کہ ملیکا کے مونت ہونے کے علم کی کتنی صورتیں ہیں تین یا تو دلیل اقلی ہوگے یا دلیل نقلی ہوگے اور یا مشاہدہ ہوگے ان کے پاس دلیل عقلی بھی نہیں ہے اور دلیل رہ گیا مشاہدہ تو فرمایا شاہد خالقہ ہوں کیا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا جب میں ملیکا کو بنا رہا تھا کہ باقی میں نے ان کو مونف بنایا ان کو فروج لگائی ہے میں نے یہ جو کہتے ہیں کہ ملیکا مونف ہے کیوں کہتے ہیں جب نہ ان کے پاس دلیل اقلی ہے نہ نقلی ہے نہ مشاہدہ ہے تو ان کی بات غلط ہے بات کیا ہو گئی اب دیکھو الملا ملا گر فسا دے سوم اور کیا انہوں نے ملیکا کو وہ جو وہ عباد الرحمان بندے ہیں رحمان کے ملائکہ اللہ کے عباد اللہ کے بندے کیا بنا دیا انا سنمو اللہ خلق کا ہوں استفام انکاری ہے چاہے استفام اور یہ نفی مشاہدہ ہے دین کا ہوا نفی مشاہدہ کی نفی ہو رہی ہے آیا حاضر ہوئے ہیں وہ ان کی پیدائش کو آیا حاضر ہوئے ہیں وہ ان کی پیدائش کو اشاہد خل پر یہ لفظ ہوگا نفی دلیل عقلی و نقلی تو یقینی تھی نفی دلیل عقلی و نقلی تو اللہ نے صرف مشاہدے کا رد کیا ہے عقلی اور نقلی دلیل کا رد نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ عقلی اور نقلی دلیل جو ہے وہ تو ان کے پاس تھی ہی نہیں بالکل سمجھا اور اس کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نفی دلیل عقلی و نقلی تو یقین ہی جی۔ تھی یعنی کیا انہوں نے ان کے فروج دیکھے لکھا ہوا ہے یعنی کیا انہوں نے ان کے فروج دیکھے ہیں آیا حاضر ہوئے ہیں وہ ان کے خالق کو جب میں نے ان کو پیدا کیا تھا تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے خاتو کتاب کیا کرو ذرا خاتو کتابوں ضرور لکھ لی جائیں گی باتیں ان کی ضرور لکھ لی جائیں گی باتیں ان کی کہاں لکھ لی جائیں گی نام امال میں دفتر امال میں ان کی باتیں ضرور لکھ لی جائیں گی بہ الونا اور پوچھے جائیں گے قیامت میں اور پوچھے جائیں گے قیامت میں پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جو یہ باتیں کہتے تھے تم کیوں کہتے تھے جب تمہارے پاس نہ عقلی دلیل تھی نہ نقلی دلیل تھی نہ مشاہدہ تھا تو تم نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ معاملہ تھا سمجھ رہے ہو ستو کتاب ہو ضرور لکھ لی جائیں گی دفتر اعمال کے اندر باتیں ان کی گواہیاں ان کی وجوف پوچھے جائیں گے نیچے چل کھائے قیامت میں حضرت یہ تخویف اخروی کی طرف اشارہ ہے بقال لو شاہ رحمان بدناہ شکوا بر فساد چہاروں چوتھا فساد کیا تھا معبودیت والا کہ انہوں نے ملکہ کو معبود بنا لیا ہے سرسری مانا کر لو پھر میں سمجھانا چاہتا ہوں جہاں اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان تو نہ شرک نہ عبادت کرتے ہم ان کی ہم ان کی عبادت نہ کرتے آخر رحمان راضی ہے تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں میری طرف دیکھو گے کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت معلوم ہوا رحمان راضی ہے رحمان کیا ہے کیونکہ اللہ کے چاہنے کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا درخت کا پتہ بھی اللہ کی رضا اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا اور ہم جو عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا معلوم ہوا رب راضی ہے کیا ہے راضی ہے ساتھی اندر نہ دیکھے سارے میری طرف دیکھو بڑی قیمتی بات ہے قرآن پاک میں بار بار آئے گی میں نہیں سمجھاؤں گا سمجھ لو آج مشیت اور رضا کا فرق بیان کرنے لگا ہوں جنہوں نے شراکت پڑی کو تو ضرورت نہیں ہے دوسرے ساتھی جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں ان کو ضرورت ہے سمجھے بات بات آخر تک سنو گے پھر سمجھ آئے گی ان شاء اللہ مشیت اور رضا کا کیا فرق ہے مشیت باری تعالی ہر چیز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے مشیت باری تعالی اس جہان کا سمجھو سمجھو اس جہان کا کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا میں وضاحت کر رہا ہوں درخت کا کوئی پتہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ہوا کا کوئی ذرا اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں چلتا یہ پنکھا بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں چلتا کوئی انسان بغیر مشیت کے پیدا نہیں ہوتا کوئی کام اس دنیا کا اللہ کی مشیت کے بغیر ہر ہر کام اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر ہر کام کے ساتھ اللہ کی مشیت متعلق ہوتی ہے سمجھ رہے ہو میں اور در آگے جا رہا ہوں حتیٰ کہ کفر بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا کفر بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ہاں اللہ کفر کو بھی چاہتا ہے کفر کو بھی اور تب کفر ہوتا ہے اور اللہ اسلام کو بھی چاہتا ہے تب اسلام اللہ کفر کو بھی چاہتا ہے تب کفر اور ایمان کو بھی چاہتا ہے تب ایمان ہوتا ہے اللہ کا تعلق اللہ کی مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے کفر کے ساتھ بھی ایمان کے ساتھ بھی توحید کے ساتھ بھی شرک کے ساتھ بھی کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا ایمان اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا کفر اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا توحید اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ابو جہل کے کفر کو خدا چاہتا تھا اور ابو بکر کے ایمان کو خدا چاہتا تھا عمر خطاب کے ایمان عمر بن خطاب کے ایمان کو خدا چاہتا تھا ابو لہب کے کفر کو خدا چاہتا تھا یہ لفظ سمجھ آئے ہیں میرے یہ لفظ یاد رہیں گے میں انشاءاللہ آگے تقریر کر رہا ہوں تمہارے سارے شبہات ختم ہو جائیں گے سمجھا کہ خدا جب خود چاہ رہا ہے تو پھر بندے پر چپ گناہ ہے میں آگے جا رہا ہوں اللہ اللہ کی مشیت کا تعلق جہان کے ہر ہر ذرے کے ساتھ جہان کے ہر ہر کھیل کے ساتھ ہے اس جہان کا کوئی ذرہ اس جہان کا کوئی فیل اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو رہا اس جہان کے برے کام بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو رہے ہیں اللہ کے چہنے کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس جہان کے اندر اچھے کام جو ہیں وہ بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے چہنے کے ساتھ ہو رہے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے کیوں وجہ کیا ہے سمجھ لو بات وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کے چہنے کے بغیر وہ سمجھو مولویوں بات سمجھو اللہ کے چہنے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فقط ایمان کو چاہے اور کفر کو فقط توحید کو چاہے اور شرک کو نہ چاہے تو بندے مجبور ہو جائیں گے ایمان اور توحید قبول کرنے پر شرک اور کفر کرنے کا ان کو اختیار باقی نہیں رہے گا اور یہ جبر بن جائے گا اور اللہ ہمیں جبر کرنا نہیں چاہتا کچھ سمجھ آیا ہے پھر سمجھو پھر سمجھو اگر اللہ فقط ایمان کو چاہے اور کفر کو نہ چاہے فقط توحید کو چاہے اور شرک کو فقط حسانہ کو چاہے اور سیاح کو فقط نیکی کو چاہے اور بدی کو نہ چاہے تو بندہ مجبور ہو جائے گا ہاتھانہ اور ایمان پر کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا بدن کا ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ارادہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تو جب اللہ ایک چیز کو چاہے گا تو بندے اسی چیز پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ جبری ایمان بن جائے گا اللہ چاہتا ہے کہ اختیاری ایمان ہونا چاہیے اللہ کیا چاہتا ہے کہ اس لیے اللہ کفر کو بھی چاہتا ہے ایمان کو بھی چاہتا ہے تاکہ بندے کو دونوں طاقتیں مل جائے تاکہ بندے کو کفر کو بھی کفر کی بھی طاقت مل جائے ایمان کی بھی طاقت مل جائے اور بندہ اپنے اختیار کے ساتھ جو چاہے راہ اختیار کرے اور جنت یا جہنم حاصل کرے سمجھ آیا یا نہیں آیا جی کفر کو بھی چاہتا ہے ایمان کو بھی ہو گئی بات لیکن چاہتا کیوں ہے چاہتا اس لیے ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو بندہ کیا ہو جائے گا مجبور ہو جائے گا اللہ کی مشیت کے بغیر تو جہان کا کوئی ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا بندے کو حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے ارادہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اللہ سب کچھ کو اس لیے چاہتا ہے تاکہ بندو کو سارے کام کرنے کی طاقت باقی رہے بدی کرنے کی بھی طاقت رہے اور نیکی کرنے کی بھی طاقت رہے تاکہ بندہ اپنی مرضی سے جو چاہے راستہ اختیار کرے اگر اللہ فقط بدی کو چاہے نیکی کو نہ چاہے تو انسان بدی پر مجبور ہو جائے گا نیکی کی طرف جا ہی نہیں سکتا اس لیے اللہ بدی کو بھی چاہتا ہے نیکی کو بھی تاکہ دونوں راستے مل جائیں اور بندہ اپنے اختیار کے ساتھ جو چاہے راستہ اختیار کر لے کچھ سمجھ آیا ہے خلاصہ کیا نکلا کہ مشیت کا تعلق ہر کام کے ساتھ ہے بے خلاف رضا کا کہ رضا کا تعلق فقط اچھائیوں کے ساتھ ہے رضا کا تعلق کس کے ساتھ ہے اللہ راضی ہوتا ہے توحید پر ایمان پر اور شرک و کفر پر راضی نہیں ہوتا اللہ راضی ہوتا ہے ہاسانہ اور نیکی پر بدی پر اور سیاح پر راضی اب رضا اور مشیت کا فرق آ گیا کہ مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے مشیت کا تعلق اور کیوں ہے اس لیے کہ اگر ہر چیز کے ساتھ رہو تو بندہ مجبور ہو جائے گا بے خلاف رضا کا تو اس کا تعلق فقط ایمان کے ساتھ ہے کفر کے ساتھ فقط توحید کے ساتھ ہے شرک کے ساتھ فقط حسنا کے ساتھ ہے سیاح کے ساتھ نہیں ہے اللہ راضی اچھے کاموں پر ہوتا ہے اور اس کی رضا برے کاموں میں نہیں ہے لیکن مشیت اس کی برے کاموں میں بھی ہے اچھے کاموں میں بھی ہے کوئی سمجھ ہے اعتراض تب ہوتا تو سنو بات اعتراض تب ہوتا کہ اللہ فقط بدی کو چاہتا اور نیکی کو نہ چاہتا تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تو خود بدی کو چاہ رہا ہے نہ اللہ بدی کو بھی چاہتا ہے نیکی کو بھی ہاں ایمان کو بھی چاہتا ہے کفر کو بھی چاہتا ہے تو سمجھ آ رہی ہے توحید بھی چاہتا ہے شرک بھی چاہتا ہے تاکہ دونوں راستے انسان کے لیے کھلے ہو جائے انسان کو اختیار مل جائے اور انسان مجبور نہ ہوئے اپنے اختیار کے ساتھ جو چاہے راستہ اختیار کرے ہاں جی، یہ تمہیں یاد رہے گی بات نیند میں بھی یاد رہے گی اور یہ اطلاع اب کوئی نہیں آئے مشیت کا ہر چیز کے ساتھ تعلق اس لیے ضروری ہے کہ اگر مشیت کا تعلق نہ ہو تو دوسرا راستہ بند ہو جائے کیا ہو جائے گا راستہ ہی سرے سے بند ہو جائے گا جس کے اوپر چلنا ممکن ہی نہیں رہے گا اور اختیار ہی ختم ہو جائے گا بندے مجبور ہو کر ایمان پر چل پڑیں گے حالانکہ اللہ کو مجبوری والے ایمان کی ضرورت نہیں ہے کچھ سمجھ آیا ہے اچھا اور فرق اور فرق ارد کر رہا ہوں اس کے اوپر جو مبنی ہے اللہ کی مشیت میں تخلف نہیں ہے اللہ کی مشیت میں تخلف یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ایک کام کو چاہے اور وہ نہ ہوئے یہ کبھی سمجھ رہے ہو مشیت میں تخلف نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک کام کو چاہے اور وہ کام نہ ہوئے ہاں رضا میں تخلف ہو سکتا ہے کس میں تخلف ہو سکتا ہے رضا میں کہ اللہ ایک کام پر راضی ہے کہ نماز پڑھو لیکن بندے نماز تو ہے ایسا نہیں ہے جی۔ رضا میں تخلف ہوتا ہے اور مشیت میں کبھی تخلف نہیں ہو سکتا یہ اور سرکار گیا اور تیسری بات اب جو مقصودی جو میری بات کے متعلق ہے سنو مشیت دلیل رضا نہیں مشیت کچھ سمجھ آیا ہے مشیت جو ہے یہ رضا کی دلیل کیونکہ مشیت اور رضا کے درمیان عموم خطوط میں وجہ ہے چاہے باد جگہ پر مشیت بھی ہوتی ہے رضا بھی ہوتی ہے باد جگہوں پر مشیت ہوتی ہے رضا نہیں ہوتی باد جگہوں پر رضا ہے مشیت نہیں ہے ہاں عموم س مطلق ہے سنو بات یہ یہ کافر جو ہے کافر کہتے ہیں لو شاہ الرحمان ہو اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم عبادت ہیں بات تو صحیح ہے بات ان کی کیا ہے صحیح ہے کیونکہ بغیر مشیت کے کوئی کام نہیں ہوتا لیکن انہوں نے مشیت کو رضا کی دلیل بنا دیا گویا خدا راضی ہے یہ غلط ہے بات ان کی پہلی کیا ہے کہ اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم بزرگوں کی عبادت کیوں اس لیے کہ خدا کی مشیت کے بغیر کوئی کام یہ بات صحیح ہے ان کی اگلی بات غلط ہے وہ کہتے ہیں معلوم ہوا خدا راضی ہے یہ ایک بات غلط ہے کیونکہ مشیت دلیل رضا نہیں ہے تو سمجھ آیا ہے پورے قرآن میں یہ لفظ آتا رہے گا لو شار رحمان ما عبد نہ ہو اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے کیوں اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا یہ بات ان کی بالکل درست ہے لیکن اگلا جو نتیجہ وہ نکالتے ہیں معلوم ہوا خدا راضی ہے ہم پر معلوم ہوا ہم پر خدا یہ غلط ہے کیونکہ خدا چاہتا تو ہے شرک کو لیکن راضی نہیں ہے شرک کا خدا شرک کو چاہتا تو ہے لیکن راضی اور مقصود رضا ہے مشیت آگے چل رہا ہوں مقصود مشیت مقصود ہمیں اللہ کی رضا چاہیے ہمیں اللہ کی مشیت بھی چاہیے وہ مشیت کو رضا کی دلیل بنا رہے ہیں مشیت والی بات درست ہے رضا والی بات غلط ہے جو مقصود ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا اب کرو تو لو شاہ رحمان بدنا اور کہتے ہیں شکوا بر فساد چہارم سمجھ رہے ہو اور کہتے ہیں اور اگر چاہتا رحمان اگر چاہتا رحمان کیا چاہتا کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو کہ ملکہ کی عبادت نہ ہو تو ماں بدنا ہوں کبھی بھی نہ عبادت کرتے ہم ان ملکہ کی ہم ان ملکہ کی کبھی عبادت کیوں ابل گائے کیونکہ وہ جبرن نہ کرنے دیتا کیونکہ وہ جبرن ہمیں مجبور کر دیتا ہم نہ کرتے بات تو صحیح ہے نا جی یہ ان کی یہ بات کیا ہے صحیح ہے لیکن مالحم بزال بے گال کا جواب شکوا کیا لکھا ہے اے ابھی جو کال ہوا ہے نا کا جواب ہے نفی دلیل عقلی جو استدلال بل مشیت ہے نفی دلیل جو استدلال بل وہ جو دلیل عقلی دیتے ہیں مشیت کے ساتھ استدلال کرتے ہیں اس کا رد ہو رہا ہے نہیں ہے واسطے ان کے اس بات کا کوئی علم ان کو اس بات کا کوئی علم کیوں نجل کا ہے کیونکہ قادر کر دینا دلیل رضا نہیں بولو صحیح کیونکہ قادر کر دینا قادر کر دینے کا تعلق مشیت کے ساتھ اور مشیت دلیل رضا نہیں ہے ضروری نہیں کہ جہاں مشیت ہو وہاں رضا بھی ہو بعض کام ایسے ہیں جن کو خدا چاہتا ہے لیکن ان پر راضی نہیں ہے پھر سمجھو پھر سمجھو مولویو مال ہم بے من ہے نفی دلیل عقلی جو استدلال بل مشیت ہے انہوں نے اپنی عقلی دلیل پیش کی ہے استدلال بل مشیت کیا اللہ اس کو رد کر رہا ہے نہیں ہے ان کو اس بات کا کوئی علم کیونکہ قادر کا دینا دلیل رضا نہیں ان ہم اللہ یا خروسون نہیں ہے وہ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں نہیں ہے وہ مگر نرا نرا جھوٹ بولتے ہیں سمجھا اللہ ان کاموں پر راضی نہیں آئے ہم نا ہم کتاب نفی دلیل نقلی بولو بولو نفی دلیل اللہ فرماتے ہیں میری رضا تو معلوم ہو سکتی ہے کتب الہیہ کے ذریعے کس کے ذریعے جو میں نے کتابیں نازل کی ہیں ان کے ذریعے تو میری کون سی کتاب ہے جس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرو ملائکہ کو مشکل کچھ سمجھ کر ان کو پکارو کوئی دو مجھے کتاب جو میں نے تمہیں دیا حوالہ دو اس کا ام آتے نا ہم کتابن نفی دلیل سارے بولو نفی دلیل لکڑی یعنی رضا الہی کتاب اللہ سے نکلتی ہے یعنی رضا الہی ام آتے نا ہم کتابن کیا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب من قبل ہی پہلے اس قرآن کے پہلے اس قرآن کے جس سے بہتری ثابت ہو اس جس سے جس سے بہتری ثابت ہو سمجھ رہے ہو کیا ہم نے کوئی ایسی کتاب دی ہے جس سے شرک کی بہتری ثابت ہو رہی ہے عربی لفظ لکھا ہے بے عبادت غیر اللہ افضل عالین بے عبادت افضلین آیا ہم نے کیا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب پہلے اس قرآن پاک کے جو ان کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم کرتی ہے فہم مستم سے کون بس یہ لوگ ساتھ اس کتاب پاک کے اس دعوی میں مستم سے کون دلیل پکڑنے والے ہیں اس دعوی میں دلیل پکڑنے والے ہیں بل قالو انا وجدنا آبا انا بل قالو پر سباب ضلالت یعنی تقلید آبا سباب ضلالت یعنی حاشیے پر عبارت ہوگی اوپر نیچے کہیں یعنی نہ دلیل عقلی ہے نہ نقلی یعنی نہ دلیل عقلی ہے تو آئن کے اوپر جہاں لکھا ہے آئین کے اوپر آئن کے نیچے جو ہاشیا ہے تو آئین لکھا ہے نا ہاشیے پر اس کے نیچے یعنی نہ دلیل عقلی ہے نہ بلکہ محض تقلید رسم پیشینیاں ہے دکھائے بلکہ محض تقلید رسم پیشی نہیں ہے جو پہلے گزر گئے ان کی رسم کی تقلید ہے بلکہ کہتے ہیں بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادو کو الا امتن ایک مذہب پر امتن کا مانا ایک مذہب پر اور بے شک ہم اعلیٰ آثار ہیں ان کے قدموں کے نشانات پر ان کے قدموں کے نشانات پر بہت ادونا راہ پانے والی ہیں کیا کرنے والے ہیں راہ پانے والے ہیں وکانو یا بدون غیر اللہ ہے وکانو ہمارے ہمارے باپ داد غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ہم ان کی قدموں پر چلیں گے جلال والا وہ کما ارف اب پھر آ گیا متعلق شکوائے یہ تمہید برائے تخویف ہے دنیا بھی آئی آگے آ رہی ہے فن فنڈ تک فنڈ اور مقدمین اس کے لیے یہ تمہید ہے بکا لے کا اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا اللہ تعالیٰ سباب ضلالت امام ماضیہ سباب ضلالت امام ماضیہ مگر کہا مترف ہوا خوشحال لوگوں اس بستی کے خوشحال لوگ سب سے پہلے پیغمبروں کو جٹھلانے والے چودھری وڈیرے جام خان یہ لوگ ہوتے ہیں پھر جو ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں نا نیچے ماتحت کا غریب غربا وہ ان سے تابے ہو کر ٹھکراتے ہیں سمجھا اول ٹھکرانے والے کون ہوتے ہیں بڑے لوگ چودھری لوگ کرو مانا مگر کہا مترف ہوا خوشحال لوگ اس بستی لیکن لگن گا اولن اور تابعین نے انہوں نے اولن کہا اور ان کے تابعین نے کہا بے شک ہم نے پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو اعلیٰ امتن ایک مذہب پر اور بے شک ہم اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے اقتدا کرنے والے ہیں بابا ہم اپنے باپ دادی کے پیچھے لگیں گے ہم انہیں کے پیچھے چلیں گے تمہارا اقتدا ہم نہیں کرتے کالا ابلو جے تم جواب رسول چل گئے جواب رسول اور آوا ہے نا آوا ہم کے بعد باپ سے پہلے جو لفظ مقدر ہے اون آبا اکم بلو جے تم ہاں، اتب اون کا ہے آبا تم غلط اور بہتر ہے جن آبا چیزیں موجود ہے آیا اتباع کرو گے تم اپنے باپ دادوں کا اور اگرچہ لے آیا ہوں میں تمہارے پاس بے عہدا عہدہ کا موصوف دین مقدر ہے سات مذہب کے جو زیادہ ہدایت والا ہے اس مذہب سے جو پایا تم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو میں تمہارے پاس وہ مذہب لے آیا ہوں جو تمہارے باپ دادوں کے مذہب سے عہدہ ہے کیا ہے زیادہ ہدایت والا ہے پھر بھی تم میرے مذہب کو قبول نہیں کرو گے باپ دادو کے پیچھے لگو گے عہدہ پر سوال ہوتا ہے سب سمجھ کو بات سوال یہ ہے کہ پیغمبر اپنے مذہب کو اہدا کہہ رہا ہے کیا فرما رہے ہیں اہدا کہ میرا مذہب زیادہ ہدایت والا ہے معلوم ہوا کفار کا مذہب بھی ہدایت والا تھا کفار کا مذہب بھی لیکن پیغمبر کا مذہب زیادہ ہدایت والا حالانکہ کفار کا مذہب تو ہدایت والا تھا ہی نہیں بالکل جواب جواب یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ کفار والا مذہب ہدایت والا نہیں تھا وہ ضلالت اور گمراہی تھی سمجھ رہے ہو ہدایت والا مذہب صرف کون سا تھا پیغمبر والا لیکن پیغمبر یہ لفظ بول رہے ارخا عنان کے طور پر کس کے طور پر اعلیٰ سبیل تنزیل و تسلیم اول تو تمہارا مذہب غلط ہے بھائی مان لیا کہ تمہارا مذہب صحیح ہے یہ ڈھیلی بات بعض اوقات بندہ کرتا ہے تاکہ اگلا بات تسلیم کر لے تو میرا مذہب بہار تمہارے مذہب سے زیادہ ہدایت پر ہے سمجھی بات لکھا تمہارے پاس اہداف بد تفضیل لط تنظ بولے ارخا نے بد تفیل تنزول بولے ارخا نے تفدیل جو ہے تنزل کے لیے منع نیچے اپنے آپ کو نیچے کر کے انسان بات کرتا ہے تاکہ اگلا آدمی جو ہے وہ مائل ہو جائے پھر منع کر رہا ہوں کالا نے فرمایا آیا اتباع کرتے رہو گے تم اپنے باپ دادوں کا اور اگر کے لے آیا ہوں میں تمہارے پاس ساتھ مذہب مذہب کو جو زیادہ ہدایت والا ہے اس مذہب سے جو پایا تم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو انا عناد قوم چل کر